پیدائش کے بعد ایک عرصے تک جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا علیہ وسلات وسلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا حضرت علیہ السلام و السلام اپنی لردش پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور دونوں دنیا میں زندگی گزارنے لگے اس طرح حضرت آدم و ہوا سے دنیا میں نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معجزہ حضرت عبد ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا کہ جب حضرت آمینہ کے پیٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے اور بچوں کے کے معمول موافق آپ کی آواز نکلی تو میں نے کہنے والے کو سنا کوئی کہہ رہا تھا رہی مکہ کا بوکا رہی مکہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی رحمت ہو آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور پھر مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو گیا یہاں تک کہ میں نے ملک شام کے پاس محلات بھی دیکھے بلکہ ایک بڑی پیاری روایت سناؤ آمینہ بی بی جس وقت پریگننٹ تھی اور ان کے پیٹ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک مرتبہ ان کے مسر عبد المطلب نے آمینہ بی بی کو بلایا اور آمینہ بی بی کو بلا کر یہ کہا کہ آمینہ تمہارے شوہر کو انتقال ہوئے چند مہینے گزرے ہیں لیکن مکہ والے تمہارے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ یہ بیوہ ہے لیکن جب یہ مکہ کی گلیوں میں نکلتی ہے تو اس کے کپڑے سے خوشبو آتی ہے یہ عطر کا استعمال کرتی ہے یہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے سارے مکہ والے تانا دے رہے ہیں کہ ابھی تو شوہر کا انتقال ہوا بیوہ عورت ہے اور حمل سے ہے اور اتنا خوشبو نکل لگا کر نکلتی ہے کہ مکہ کی گلیوں میں خوشبو مہک رہی ہے عبد المطلب نے کہا کہ آمینہ محسوس نہ کرنا لیکن سچی بات یہ ہے میں کعبہ کا متولی ہوں میں مکہ کا رئیس ہوں میں قریشیوں کا سردار ہوں سب میرے اوپر انگلی اٹھا رہے تانا دے رہے ہیں کہ ان کی بہو تو خوشبو لگا کر مارکیٹ میں اور بازار میں نکلتی ہے اس وقت آمینہ بی بی نے جواب دیا آمینہ بی بی کہتی ہے ابا جان خدا کی قسم کھا کر کہتی ہو کہ جب میرے شوہر زندہ تھے تب بھی میں نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا اور میرے شوہر کے انتقال کے بعد استعمال کرنا تو دور کی بات ہے میں نے تو خوشبو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو اس وقت عبد المطلب نے کہا پھر لوگ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں امینا بیوی نے جواب دیا لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط بھی نہیں کہتے لوگوں کی بات بالکل سچی ہے لیکن ابا جان معاملہ یہ ہے کہ جب سے میں حمل سے ہوئی ہوں جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے خدا پاک کی قسم میں بولتی ہوں تو منہ سے خوشبو گھٹنے لگتی ہے میں ہنستی ہوں ہے یہاں تک کہ میں چلتی ہوں جس راستے پر جاتی ہوں اس راستے پر خوشبو پھیل جاتی ہے بلکہ ابا جان میرے بدن سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ پسینہ بھی مہکتا ہوا نکلتا ہے یہ میرا قصور نہیں ہے یہ کمال ہے اس بچے کا جو میرے گوک میں جنم لے رہا ہے کہو نہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے اللہ کے نبی کا معجزہ ایک فرض کے بارے میں نماز و روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے جبکہ ان اعمال کو کرنے والا قبیلہ گناہ سے بچے ایک سنت کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت کتنی پیاری دعا ہے ترجمہ دیکھیے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں افطار کر رہا ہوں تجھی پر میں نے بھروسہ کیا اللہ تو میرے روزے کو قبول فرما لے ایک اہم عمل کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خاتم کے بوجھ کو ہلکا کرتے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ جو لوگ سود کھاتے ہیں انٹرسٹ کی رقم کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس حالت میں اٹھیں گے جیسے کسی کو جن یا بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے دنیا کا مال و متا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے آخرت کے بارے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکا شریف کی روایت میں تفصیل ہے حدیث میں آتا ہے اِذَا الْمَيِّتُ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ يُقَالُ لِيَحَدِهِمَا مُنْكَرَ وَلِيَاخِرِهِمَا النَّكِيرِ حدیث کہ جب ایک بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں نیلی نیلی ان کی آنکھیں ہیں کالا کالا ان کا بدن ہے اور ایک کا نام منکر ہے دوسرے کا نام نکیر ہے وہ آ کر پہلا سوال کرتے ہیں مرنا ہو گا تیرا پروردگار کون ہے ایمان والے بندے نے رات دن سنا ہے میرا مولا اللہ ہے میرا مولا اللہ ہے وہ جواب دے دیتا ہے ربی اللہ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ماں تین ہو کا تیرا مذہب کیا ہے تیرا ریلیجن کیا ہے زندگی بھر سنتا تھا میں مسلمان ہوں میرا مذہب اسلام ہے فوراً جواب دے دے گا دینی الاسلام کہ میرا مذہب تو اسلام ہے یہاں پر آ کر مرکات شریف میں ملا علی قاری رحمت اللہ نے نقل کرتے ہیں کہ سب سے مشکل سوال تیسرا سوال ہے اور یہ سوال یہ ہوگا من ہے الرجل الذي بعث فيكم ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کون یہ آدمی جو تمہارے درمیان میں بھیجا گیا ہے حضرت ملالی غالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یہ سوال ہوگا تو جس قبر میں میت سویا ہوا ہے اور جس قبر میں روزہ اقدس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ بیچ کے سارے پردے ہٹا دے گا سارے پردے ہٹ جائیں گے یہ یہاں لیتا ہے اسے ایسے معلوم ہوگا جیسے میرے سامنے اللہ کے sallallahu نماز کا نور نظر آیا روزے کا نور نظر آیا کا نور نظر آیا اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کا نور نظر آیا تو اس سے پہلے وہ جواب دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ میں اسے پہچانتا ہوں یہ مجھے پہچانتا ہے اللہ وہ دن اعلان ہوگا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دو لیکن ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جب اس کو قبر میں ڈالا جائے گا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے درمیان سے حجاب کو ہٹا نہیں ہے اور نماز کا ہے تو روزے کا نہیں ہے روزے کا ہے تو اللہ کی محبت کا نہیں ہے اللہ کی محبت کا ہے تو عشق نبی صلی اللہ علیہ دیہات کے باشندے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم علاج کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں ضرور علاج کیا کرو اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی جس کا علاج اللہ نے نہ پیدا کیا ہو سوائے ایک بیماری کے لوگوں نے پوچھا وہ کون سی بیماری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا کہ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ کھولو تو کھجور سے افطار کرو کیونکہ یہ سراپا برکت ہے اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرو کیونکہ پانی ظاہر و باطن کو پاک